اب کہیں گے کہ وہتے ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ تکا تیر تکا بات اور کچھ کہیں گے ساتھ ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنت خوب جانتا ہے انہیں ناؤ جانتی مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتن ہی بحث جو ظاہر ہو چکی